حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خدمات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصی خدمات آپ کے سپرد تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمایا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے پھر عصا لے کر ان کے آگے چلتے یہاں تک کہ مجلس آ جاتی تو دونوں جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے پہناتے پھر عصا لے کر آپ کے آگے چلتے یہاں تک کہ حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل ہوتے ابو المیلیح میں اس پر اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو نماز کے لیے بیدار کرنے کی خدمت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تنہا ہوتے تو ہتھیار سے مسئلہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمان اس طرح ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ ہجرے کا پردہ اٹھاؤ اور میری راز کی باتیں سنو یہاں تک کہ میں تمہیں منع نہ کر دوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ان خدمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میرے رازوں اور خاص خاص پوشیدہ باتوں کو تم پردہ اٹھا کر سن سکتے ہو جب تک کہ میں منع نہ کر لوں انہی وجوہات کی بھی پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب سواد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کا بھی لقب دیا گیا ہے یعنی رازدار بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے بعض حضرات جو نئے نئے مسلمان ہوتے تو جب وہ آپ کو اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اندر باہر آتے جاتے دیکھتے تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سمجھنے لگتے جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو اباشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں اپنے بھائی کے ہمراہ یمن سے مدینہ آیا تو شروع شروع میں میں نے یہ سمجھا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر آتے جاتے دیکھ کر یہ شبہ ہوا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں غزوات میں شرکت اسلام کے فرائض اور اعمال میں جہاد کا مقام کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جسمانی طور پر کمزور اور نہیں فلحفظہ تھے لیکن ہر جنگ اور ہر غزبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور اس کار عظیم میں کسی سے پیچھے نہ رہے حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عزوہ بدر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں کسی صف میں کھڑا تھا اچانک میری دائیں اور بائیں نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ افراء کے دو بیٹے معاذ اور موس میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور یہ کم عمر لڑکے نظر آتے تھے ان دونوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا چچا کیا آپ ابو جہل ابن حشام کو جانتے ہیں میں نے تو میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں لیکن میرے بھتیجو تمہیں اس کی کیا ضرورت ہو گئی انہوں نے کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ یعنی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے بس خدا کی قسم اگر میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو اسے قتل کر دوں گا چاہے بعد میں خود ہی مر جاؤں اسی طرح دوسرے لڑکے نے بھی مجھ سے یہی کہا اور ابو جہل کے بارے میں سوال کیا اچانک میری نظر ابو جہل پر پڑی تو میں نے کہا یہی ہے وہ ابو جہل جسے تم مارنا چاہتے ہو وہ دونوں جلدی جلدی تلوار لے کر بھاگے اور اس کو تلوار سے مارا یہاں تک کہ وہ گر گیا یہ دونوں بچے افرا کے بیٹے تھے جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو ابو جہل کی خبر لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً ابو جہل کو دیکھنے چل یہاں تک کہ اس کو زمین پر گرا ہوا دیکھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے اندر زندگی کی آخری رمق باقی تھی تو میں نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا تم ہی ہو نا ابو جہل اور میں نے اپنے پیر اس کی گردن پر رکھ دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مکے میں اس نے مجھے پکڑ کر خوب سے مارے تھے پھر میں نے اس کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے کر دیا کہنے لگا میں کیوں ہوتا کیا قوم نے کبھی مجھ سے بڑا آدمی قتل کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور میں اس کے سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور میں نے عرض کیا کہ یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر ابو جہل کے قتل ہونے کا یقین دلایا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کا ہاتھ تھاما اور اس طرف چل دیے جہاں ابو جہل کو قتل کیا گیا تھا جب اس جگہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابو جہل کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ یہ کلمات ادا فرمائے ترجمان اس طرح سے ہے میں اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ رضم کے اور بہت سے کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور کافروں کا سردار تھا اس کو قتل کرنے کا سہرا آپ ہی کے سر ہے مشکات شریف میں ایک روایت مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ کاش مجھے کھیتی باڑی کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا قتل کرتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد غزوہ خندق غزوہ خیبر نیز فتح مکہ وغیرہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اسی طرح حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ جنگ ارموک میں بھی شریک ہوئے جو شام کو فتح کرنے کے لیے پندرہ ہجری میں لڑی گئی تھی جنگ عہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی غلط خبر پھیلنے سے مایوسی کے نتیجے میں جو افراتفری پھیل گئی تھی اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے غزوہ ہنین میں جب مسلمانوں میں بگدڑ مچی تو سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسی صحابہ کے باقیہ دس ہزار صاحب دس ہزار کی جماعت پیچھے ہٹ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اسی صحابہ میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے فرماتے ہیں کہ ہم تقریباً اسی قدم پیچھے ہٹے ہوئے پھر ہم اپنی جگہ ثابت قدم ہو گئے اور دیوانوار لڑنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ ایک بغلہ ایک بخلا یعنی پر سوار تھے وہ آپ کو لے کر چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکے تو میں نے سبب دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے ایک مٹھی خاک اٹھا کر دے دو میں نے اٹھا کر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی کفار کی طرف پھینک دی اور ان کی آنکھیں مٹھی سے بھر گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مہاجرین اور انصار کہاں ہیں میں نے اشارہ سے بتایا کہ وہ وہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکارو میں نے ان کو زور سے پکارا تو وہ ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے آ گئے اور ایک مشرقین پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ مشرقین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے ان کی تلواریں ایسی چمک رہی جیسے بادل میں بجلی چمک رہی تھی اس موقع پر مشرقین بھاگ اٹھے اور ان کی فتح شکست تبدیل ہو گئی غزوہ سے قبل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں بھی شریک رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریتیلی زمین میں پڑاؤ ڈالا کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے اس لیے جب سونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر تک ہمارے لیے کون پہرے داری کرے گا اور ہمیں فجر کے وقت کون بیدار کرے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو بیدار کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کہیں تم سو نہ جاؤ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پہرے داری کی یہاں تک کہ سارا قافلہ سو گیا چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی بھی آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا اس وقت سب لوگ بیدار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوئے اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ ہم نے جماعت کر کے خزا پڑھ لی اسی اسنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخا یعنی اونٹنی گم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ڈھونڈنے گیا یہاں تک کہ وہ مجھے مل گئی میں اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خوشی خوشی سوار ہوئے اور روانہ ہو گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی تو وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شدید مشقت کا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدت اور مشقت کے سبب ہم یہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم روانہ ہوئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الگ اور پیچھے ہو گئے ہیں ورنہ عموماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے آگے ہوا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا اور وہ اس وقت مشقت میں بھی تھی ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا نزول ہو رہا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو اس وقت تک آپ کی وہ مشقت ختم ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کے نازل ہونے کی خوشخبری کی کہ وہی میں یہ آیات اتری ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا عہدۂ خزا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیس ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ کے قاضی مقرر کیے گئے عہدۂ خزاں کے علاوہ خزانے کی نگرانی اور مسلمانوں کی مذہبی تعلیمی اور اور وادی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان تقرری آپ کو دیا تھا اس کے الفاظ اس طرح تھے ترجمانی بے شک میں عمار بن یاسر کو امیر بنا کر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں اور میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے بیت المال کا نگرانی مقرر کیا ہے ان دونوں حضرات کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرفا اور اہل بدر میں ہے لہٰذا تم ان کی بات سنو اور اطاعت کرو اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم کو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں خود اپنے اوپر ترجیح دی ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ان کی ضرورت تھی لیکن میں نے ایسار کر کے انہیں تمہارے پاس بھیجا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل دس سال تک بڑی خوش ازلوی کے ساتھ اور نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض کی بجاوری میں لگے رہے اس دوران خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلافت ثالثہ کی مسنت پر تشریف فرما ہوئے انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو انہی ذمہ داریوں پر برقرار رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد فرمائی تھی اگرچہ اس دوران عمارت کوفہ کے منصب میں عوام کی شکایات و احتجاج پر تبدیلیاں ہوتی رہی لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہدۂ خزاں برقرار رہا کیونکہ آپ نے فرائض ایسے حسن خوبی سے انجام دیے اور آپ نے ایسے احتیاط اور انصاف سے کام لیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی شکایت پیدا نہ ہوئی فطری رحم دلی فطری رحم دلی نرمی اور تکلف کے باعث افو درگزر چشم پوشی ان کی مخصوص شیوا تھا لیکن اسی کے ساتھ وہ اس راز سے بھی واقف تھے کہ عدالت میں کسی مجرم پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اس کے سامنے نرمی و درگزر سے پیش آنا در حقیقت نظام حکومت کے ارکان اساتید کو متزلزل کر دینا ہے اسی بنا پر وہ اسبات جرم کے بعد اپنی طبعی نرمی و شفقت کے باوجود قانون عدالت کے اجراء میں کبھی دریغ نہ فرماتے تھے ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے بھتیجے کو شراب پینے کے جرم میں پیش کیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیقات کے بعد حد جاری کرنے کا حکم صادر فرمایا لیکن جب درہ پڑنے لگے تو اس کا دل رحم شفقت سے بھر آیا اور منہ اور منت و سماجات کے ساتھ سفارش کرنے لگا انہوں نے غزبناگ ہو کر فرمایا تو نہایت ظالم چچا ہے اس کو حد حد شرعی کا مستحق ثابت کر کے چھوڑ دینے کی سفارش کرتا ہے جو اب ممکن نہیں ہے اسلام میں سب سے پہلے ایک عورت پر حد جاری کی گئی جس نے چوری کی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اعراض و چشم پوشی سے کام لینا چاہیے کیا تم اسے پسند کرتے ہو خدا کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں بخش دے بعض اوقات ایک ہی جرم مجرموں کے اختلاف کی حیثیت کے لحاظ سے ان کو مختلف سزاؤں کا مستوجب قرار دی قرار دیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نقطے سے بھی اچھی طرح تھے ایک دفعہ ان کو اطلاع دی گئی کہ ایک دفعہ ان کو اطلاع دی گئی کہ مسلمہ قذاب کے متبین میں سے کچھ لوگ اب تک موجود ہے جو اس کو رسول خدا کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے چند سپاہی بھیج کر ان کو گرفتار کرا دیا اور سب کی توبہ قبول کر کے چھوڑ دیا لیکن ان کے سرکردہ ابن کے لیے قتل کی سزا تجویز کی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو بولے کہ ابن ابن اور دو شخص قذاب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بن کر گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا اس بنا پر جبکہ وہ اب تک اس کے باطل عقیدے سے باز نہیں آیا اور اب سفیر بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پورا کرنا ضروری تھا اسی طرح آپ کے ذمہ خزانہ کے امور بھی تھے جن کو بھی آپ نہایت انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس زمانے میں امیر کوفہ تھے انہوں نے بیت المال سے کچھ قرض لیا اور کسی سبب سے کچھ عرصے تک اس قرضے کی ادائیگی نہ کر سکے چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کے نگران تھے اسی وجہ سے انہوں نے سختی سے مطالبے شروع کر دیے اور کئی بار تقاضا کیا یہاں تک کہ ایک روز تلق کلام کی نوبت آ گئی وہاں پر حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھہریے آپ لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے دیکھتے ہیں حضرت بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چھڑی دور پھینک دی اور بدعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہہ کر شروع کہہ کر دعا شروع کی تو فوراً حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھہریے نیک دعا مانگیے اور بدعا نہ کیجیے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہا کہ اگر مجھ سے اگر مجھ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے بدعا ضرور کرتا یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھ کر چلے گئے جب اس بات کی اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمارت میں کوفہ سے معذول کر دیا لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خزا وغیرہ کی ذمہ داریاں برقرار رکھی اور حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن اغبا کو کوفا کا امیر گورنر مقرر کیا یہ واقعہ چھبیس ہجری میں پیش آیا اسی طرح آپ کے عہد خزاں میں ایک ساحر کا مقصد مقدمہ پیش ہوا ایک ساحر کا مقدمہ پیش ہوا جس کو ولید بن اغبا نے بھیجا تھا اور کہلوایا تھا کہ اگر یہ ساحر ہے تو اس پر کون سی حد جاری ہوگی حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ولید سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ساحر ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ ساحر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے ولید سے یہ کہا تھا کہ یہ ساحر ہے اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ یہ ساحر ہے وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمارا گمان ہے کہ یہ ساحر ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساحر سے پوچھا کہ کیا تم ساحر ہو اس نے کہا ہاں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سحر کیا ہوتا ہے کہنے لگا ہاں اور وہ گھدے پر کود و کروم کی طرف سے سوار ہو گیا یہ دکھانے لگا کہ اب وہ اس کے منہ اور پش سے نکلے گا جب یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کے کا حکم فرمایا یہ سن کر ولید مسجد کی طرف گئے اور یہ اعلان کرایا کروایا کہ ایک میرے پاس آیا ہے اور وہ جادو کے تماشے دکھا رہا ہے یہ سن کر لوگ ولید کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اسی اسنا میں میں ایک جندب نامی شخص دوڑ آیا اور اس نے کہا کہ وہ ساحر کہاں ہے اچانک اس کی نظر اس ساحر پر پڑ گئی اور وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس کو قتل کر دیا چونکہ یہ حکومت کے معاملات میں مداخلت بیجا تھی اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کر لیا اور دربار خلافت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط بھیجا اور اس مسئلے میں مشورہ طلب کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا کہ معمولی تنبی اور تعزیر کے اس بعد اس کو چھوڑ دو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ پھر آئندہ اس قسم کے واقعات کا ارادہ نہ ہونے پائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل کوفہ کو جمع کر کے فرمایا کہ صاحبو صرف شک و شبہ پر کوئی کام مت کرو اور یہ مت کرو کہ عدالت اپنے ہاتھ میں لے کر خود حدود قائم کرنے لگو ہم خود خطا کار کو خیدی قید کریں گے اور سزا دیں گے یہ ہمارا فرض ہے تم کو اس میں مداخلت بیجا کی ضرورت نہیں ہے معذولی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں جب مختلف سازشوں کا بازار گرم ہوا تو ان سازشوں نے زیادہ دنوں تک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زیادہ دنوں تک اپنے عہدے پر برقرار رہنے نہ دیا اور آپ بھی ایک معزول کر دیے گئے معزولی کی خبر نے کوفہ کی علمی دنیا کو ماتم کدہ بنا دیا احباب متقدین تلامزہ اور ایان شہر کی ایک بڑی جماعت نے مجتمع ہو کر اس فرمان عزل کی سخت مخالفت اور ناراضگی ظاہر کی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مصر ہوئے کہ آپ کوفہ سے تشریف نہ لے جائے اور اگر اس کی پاداش میں آپ کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو ہم سب آپ کو روکیں گے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میرے اوپر امیر کی اطاعت فرض ہے اور اگر بالفرض میں امیر کی اطاعت نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ صرف میری وجہ سے کوئی فتنہ و فساد برپا ہو جائے اور میں صرف مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فتنے کا سبب بن جاؤں اور اس کی ابتدا میری طرف سے ہو غرض یہ کہ وہ عمرے کی نیت کر کے ایک جماعت کے ساتھ مجاز کی طرف روانہ ہو گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں شرکت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاز تشریف لا رہے تھے تو مدینہ منورہ کے راستے میں ایک مقام ہے ہے جو کہلاتا وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ نے وفات کے بعد ان کی تدفین کی ان کا مفصل واقعہ تاریخ تبری میں یوں مذکور ہے کہ یہ واقعہ آٹھ ذی الحجہ اکتیس ہجری کا ہے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بیٹی نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے بیٹی نے دیکھ کر کہا کہ ابھی تو کوئی قافلہ نہیں آ رہا ہے پھر کچھ دیر گزری ہوگی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو بکری ذبح کرنے اور اس کو پکانے کا حکم دیا انہوں نے بکری زبا کی اور اس کا گوشت تیار کیا پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی میری موت کے بعد ایک قافلہ آئے گا اور وہ مجھے دفن کرے گا تم تم سے یہ کہہ دینا کہ آپ لوگ اس وقت تک سوار نہ ہوں جب تک یہ گوشت نہ کھا لے جب کھانا مکمل تیار ہو گیا تو حضرت غفار رضی اللہ نے بیٹی کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور دیکھو کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے وہ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ واقع ایک قافلہ چلا آ رہا ہے واپس آ کر باپ کو بتایا کہ وہاں قافلہ تو آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا منہ قبلے کی طرف کر دو انہوں نے حکم کی تعمیل کی پھر آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا بسم اللہ و و باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہہ کر آپ کی وفات ہو گئی یہ دیکھ کر بیٹی گھر سے باہر نکل گئی اور راستے میں جا کر کھڑی ہو گئی یہاں تک کہ حافلہ آپ کو دیکھ کر رک گیا آپ نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ذرا ابوذر سے ملی مل لیں تو وہ قافلہ کہنے لگا وہ کہاں ہیں بیٹی نے ان کو بتایا کہ وہ وہاں رہتے تھے ابھی ان کی وفات ہو گئی ہے لہٰذا آپ ان کے کفن دفن کا انتظام کر دیں وہ قافلہ یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو کہہ کر اتر پڑے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے کے امیر کاروان تھے جو کوفہ سے مکہ جا رہا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی وفات کا علم ہوا تو آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت سے لپٹ گئے اور رونے لگے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ بھی ادا فرمائے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمت وحدہ و وحدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچ ہوئی کہ ابو ذر اکیلے ہی مریں گے اور اکیلے ہی حشر کے روز اٹھائے جائیں گے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا اور کفن وغیرہ پہنا کر نماز جنازہ پڑھائے اور ان کو وہیں دفن کر دیا جب ان تمام امور سے فارغ ہو گئے اور یہ ارادہ کیا کہ دوبارہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائے وزادی بولی کہ میرے والد ابوذر نے مجھ سے قبل از وفات کہا تھا کہ ان قافلے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان کو قسم دے کر کے کہنا کہ آپ لوگ اس وقت تک سوار نہ ہوں جب تک یہ کھانا نہ کھا لیں آپ حضرات نے ان کی بات فوراً مان لی اور کھانا کھا کر فوراً روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عزر و فارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی اور حضرت عزر و فارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی چونکہ ربضہ میں اکیلی رہتی رہ جاتی اس لیے ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے اور ان کے اہل خاندان سے ملا دیا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے سے فراغت حاصل کر کے مدینہ منورہ جا کر مقیم ہو گئے اور باقیہ قافلہ جو صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ چھوڑنے آیا تھا واپس کوفہ چلا گیا روایات حدیث آپ سے روایات حدیث مندر ذیل افراد نے کی ہیں جن میں آپ کے خاندان کے افراد عبد الرحمن ابو عبیدہ عبداللہ بن ادبا بن مسعود ادبا ابن مسعود یہ آپ کے بھائی ہیں اور زینب سخفی ہیں اور صحابہ میں سے حضرت ابو موسا رض اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو رافع حضرت ابو شریح حضرت ابو سعید حضرت جابر حضرت انس حضرت ابو حضیفہ حضرت ابو امامہ حضرت ابو طفیل حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تابعین میں سے القمہ ابو الاسود مصروف ربی بن خشیم شریع القاضی ابو وائل زید بن وحب تربن تربن جن بن بیش ابو عمرو شیبانی عبیدہ بن عمرو سلمانی عمرو بن میوم امون الرحمن بن ابی لیلہ ابو عثمان النہدی حرض بن سوید ربی بن حراش وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی متفق علیہ حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم میں مسلم کی چونسٹھ ہے اور اس کے علاوہ ایسی روایتیں جو صرف بخاری میں موجود ہیں وہ اکیس ہیں اور جو صرف مسلم میں موجود ہیں وہ پینتیس حدیثیں ہیں